قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری تو ساری وحی کا خلاصہ صرف اسی قدر ہے کہ تم سب کے معبود ایک ہی ہیں یعنی اللہ تو کیا تم بھی اس کو تسلیم کرنے والے ہو پھر اگر یہ منہ مو موڑ لیں تو آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے مجھے مطلق علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتے ہیں اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتے ہیں مجھے اس کا بھی علم نہیں ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہو نبی نے کہا کہ اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیے ہمارے رب بڑے مہربان ہیں جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے کیجیے اللہ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ مشرکوں سے فرما دیں کہ میری جانب یہی وہی کی جاتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے تم سب بھی اسے تسلیم کر لو اور اگر تم میری بات باور نہیں کرتے تو ہم تم جدا ہیں تم ہمارے دشمن ہو ہم تمہارے جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر اکتالیس میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ اگر جھٹلائیں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے تم میرے اعمال سے بری ہو اور میں تمہارے کرتوتوں سے بیزار ہوں اور سورہ انفال کی آیت نمبر اٹھاون میں فرمایا وہ امت الیہم علی خیانت یعنی اگر اے نبی آپ کو کسی قوم سے خیانت و بد عہدی کا اندیشہ ہو تو عہد توڑ دینے کی انہیں فوراً خبر دے دیجیے اسی طرح یہاں بھی ہے کہ اگر تم علیحدگی اختیار کرو تو ہمارے تمہارے تعلقات منقطع ہیں یقین مانو کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ پورا ہونے والا تو ضرور ہے اب خواہ ابھی ہو خواہ دیر سے ہو وہ اس کا خود مجھے علم نہیں ظاہر و باطن کا علم رکھنے والے تو اللہ ہی ہیں جو تم ظاہر کرو اور جو چھپاؤ اللہ کو سب کا علم ہے بندوں کا کل علم اعمال ظاہری اور پوشیدہ اللہ پر آشکارا ہیں چھوٹا بڑا کھلا چھپا سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ممکن ہے اللہ کی تاخیر بھی تمہاری آزمائش ہو اور تمہیں تمہاری زندگانی تک نفع دینا ہو انبیاء علیہ السلام کو جو دعا تعلیم ہوئی تھی کہ اے اللہ ہم میں اور ہماری قوم میں آپ سچا فیصلہ کیجئے اور آپ ہی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں